ان لقوم محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ صورت روم کی آیت نمبر اکیس پڑھی گئی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یا انسانوں کے درمیان الفت اور محبت کا برقرار رکھنا مل جل کر کے رہنا یہ عیسا اور قربانی ایک دوسرے کے لیے دینا یہ بہترین اعمال میں سے قرار دیا گیا ہے انسان نفرت عداوت بوکس اناد ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے اللہ رب العالمین کے ہاں, ہاں، یہ افضل العمال قرار دیا گیا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مسلم معاشرے میں خاندان قوم قبیلے پاس پڑوس ہر انسان کے ساتھ ہمیں الفت و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے رب العالمین نے خاندانی یا ہمارا اسرا اور معاشرے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کی ابتدا جو ہوتی ہے زوجین سے ہوتی ہے میاں بیوی بی سے ہوتی ہے ومن من خلق لكم من ان سے اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی جنس ہی سے اس کا جوڑا پیدا کیا وجہ میاں بیوی ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں ایک ہی ایک ہی نسل ہے ان کی کوئی ایسا نہیں کہ ایک انسان ہو تو دوسرا جنات ہو یا فرشتہ ہو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی بنایا ہے پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس میاں بیوی ان میاں بیوی کے درمیان وجہ البئی ہم نے ان کے درمیان مودا اور رحما پیدا کیا ہے میاں بیوی جو آپس میں نکاح کیے تو اللہ تعالیٰ دو نعمتیں دو فضل و کرم ان کے اوپر کرتا ہے ایک تو مودہ پیدا کر دیتا ہے اور دوسرا دونوں کے درمیان رحما وجہ نقو مودا و رحمہ دونوں کے درمیان مودہ اور رحمت پیدا کر دیتے ہیں مودہ کا مطلب ہے ایک دوسرے کے سے محبت کرنا الفت کرنا ایک دوسرے کا خیال رکھنا الفت محبت پیدا کی اور ایسی الفت و محبت پیدا کیا کہ نبی علیہ السلاح اس کا ساتھ مناتے ہیں لم ترا النکاح دو محبت کرنے والوں کو تو آپ بہت دیکھیں گے ہمیشہ دیکھیں گے کبھی دو انسان دوستی کرتا ہے ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتا ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ محبت عداوت اور نفرت میں بدل جاتی ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام خان ساتھ فرماتے ہیں لم تارا بین مثلاً نکاح لیکن نکاح پڑھنے کی برکت سے نکاح پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ دونوں نکاح کرنے والے میاں بیوی کے درمیان میں جو الفت محبت اللہ اپنے فض و کرم سے پیدا کرتا ہے ایسی محبت کائنات میں کسی انسان کے درمیان نہیں دیکھو گے لم نکاح ایک تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بے مثال پائیدار محبت پیدا کر دیتا ہے اور دوسری نعمت کیا ہے وہ رحما ایک دوسرے کے دل میں دوسرے کے ساتھ الفت محبت کے ساتھ ساتھ ہمدردی اور مہربانی کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے ایک عورت نکاح کے بعد اپنے شوہر پر جتنا مہربان ہو سکتی ہے یا ایک عقل مند شوہر اپنی بیوی پر جتنا مہربان ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی مہربانی کسی کے درمیان تم نہیں دیکھو گے یہ اللہ رب العالمین نے دو چیزیں بیان کی وجہ ربئی نقم و رحما اور آپس میں الفت محبت اور مل جل کر کے رہنے کے لیے انہی دونوں چیزوں کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین ان دونوں چیزوں کو پیدا کر کے میاں بیوی کے درمیان محبت دو خاندان کے درمیان محبت پھر اولاد اور نسل کے محبت اس طرح سے یہ محبت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور جتنی محبت پائیدار ہوتی اتنا ہی میرے بھائیوں اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے وجا رب نقم و رحمت ان نفیز قومی اس کے اندر غور فکر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بڑی نشانیاں ہیں میرے بھائیوں اس الفت محبت کو برقرار رکھنے اور بہترین مسلم معاشرے کی تشکیل کے لیے نبی علیہ السلام خان کی سیرت اور سنت کو دیکھنا چاہیے نبی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد كان كان لكم في رسول الله الله الله اسوه حسنه لمن يرجو واليوم الاخر وذكر كثيرا اے لوگوں تم میں سے ہر انسان کے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہترین اسوا ہے ہر وہ انسان جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور آخرت کو میں کامیابی کی فکر رکھتا ہے ایسے انسانوں کے لیے سب سے بہترین اسوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلم معاشرے کی تشکیل دیتے ہوئے سب سے پہلی چیز کا یہ سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز جس کی نبی علیہ عراثہ نے تعلیم دیا وہ ہے نے فرمایا خیر خیر لی وانا خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے علم اپنے مال اپنے آمدنی اپنی قوت اپنی صلاحیت سے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو فائدہ پہنچائے اللہ نے اگر مال دیا ہے نبی علیہ السلام نے ساتھ روایا ایک باپ ایک انسان اگر دیکھ درہم کی کوئی چیز اپنے بچوں کے لیے کھلاتا خریدتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ دینے والا تو ہے لیکن اللہ نے دنیاوی سبب ہمیں بنایا ہے تو نبی رماتے ہیں ایک درہم بھی اگر باپ بچے پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ست کے و ثواب بنا دیا کرتا ہے میرے بھائیوں ہاں، ہاں، ہاں، سب سے پہلی چیز ہے ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے اس اسلامی معاشرے کی تشکیل میں سب سے پہلے ہر انسان کو سوچنا ہے اللہ نے اسے جو خیر برکت علم ہو مال ہو قوت ہو صلاحیت ہو دھن دولت کا معاملہ ہے ہر اعتبار سے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اپنے ذات سے فائدہ پہنچائے اسی لیے یاد رسول نے اعلان کیا خیر حکم خیر حکم لے آ اے لوگوں تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو پھر آپ نے ساتھ روایت تم کیا سمجھتے ہو وہ آنا خیر و اور تم تمام لوگوں میں میں سب سے زیادہ اپنی بیوی اور گھر والوں کے لیے خیر و برکت ہوں یہ چیز ہمیں ذہن نشی کرنی چاہیے ہاں، اپنی صلاحیت اپنے ہر چیز جس سے آپ دنیا کو نفع پہنچا سکتے ہیں اس کی ابتدا میرے بھائیوں آپ کو اپنے گھر سے کرنی چاہیے نبی علیہ شراط جہنم سے بچانا سب سے بڑا عمل تھا دینی تعلیم و تربیت سب سے بہترین عمل ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے نبی وہ اندر اشیر اقربین آپ ہمارا پیغام پہنچائیں جہنم سے آزاد کرنے والے اعمال کی دعوت دیں ایمان اور اسلام کی دعوت کی ابتدا و کل اشیرت اپنے قرابت داروں اور رشتے داروں سے شروع کیجیے ہر انسان اس بات کو مد نظر رکھے نمبر دو نبی علیہ سلا اسلام کا اسوا نبی علیہ السلام کا عملی عملی طور سے جو آپ نے بہترین قسم کا خاندان اور ایک فیملی تعلقات قائم کیا اس کا ایک دوسرا طریقہ نبی علیہ السلام کا یہ بہت اچھا تھا ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ نبی کو اسوا بناتے ہوئے چوبیس گھنٹے میں ایک دو مرتبہ اپنے تمام اہل ویال بیوی بچے سب کے ساتھ بیٹھے نبی علیہ السلام شام کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا رات میں آپ عبادت کریں جو دن میں تو آپ کو کہاں موقع ہے باہر کے لوگ اتنے آتے ہیں اتنی مشغولیت ہے کہ آپ دن میں لوگوں کے ساتھ بڑے مشغول رہتے ہیں اس لیے نبی رہے سراب میں ایک نماز ایسا پڑھ کر کے فارغ ہوتے تو آپ اپنے گھر میں جاتے اور بہت دیر تک سونے کے پہلے پہلے آپ اپنے اہل ویال کے ساتھ بیٹھ کر کے دل جوئی کی باتیں کرتے ہنستے اور لوگوں کو طرح اور طرح طرح سے کچھ گفتگو کرتے جس سے انسان کی دل لگی دلچسپی اور ماں باپ اہل وجہ کے اندر ایک قسم کی الفت محبت پیدا ہو نبی علیہ السلاط اسلام کے روزانہ کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے پہلے اپنے اہل عیال کے ساتھ بیٹھتے تھے اور بیٹھ جانے کے بعد دین کی باتیں صبر کی باتیں تکوا کی باتیں اور اس طرح سے دل لگی اور دل جوئی کی باتیں کریں اس سے نبی علیہ سراط اسلام نے ایک سبق دیا کہ دنیا میں ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل وحال کے ساتھ تو آپ تھوڑا سا ٹائم دے کر کے بیٹھے ان کے ساتھ وقت گزارے لیکن افسوس سر افسوس نے سننے ترمیدی کی روایت نبی علیہ سراج صاحب نے شاپ فرمایا میری امت پر جب پندرہ برائیاں ہیں جب میری امت میں یہ پندرہ برائیاں پیدا ہو جائیں گی تو اس امت پر زلزلہ آئے گا طوفان آئے گا اس پر میزائل کی بارش ہوگی اوپر سے پتھر پتھر مارا جائے گا طرح طرح کے عذاب میں روزانہ میری امت کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہوگی ان پندرہ برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ انسان دوستوں کے ساتھ باہر ٹائم پاس کرے اور پورے ماں باپ کو گھر میں لاوارس چھوڑ دے میرے بھائیوں دوستوں کے ساتھ رہ کر کے آپ کیا حاصل کریں گے اپنے گھر میں آئیں آپ ڈیوٹی کریں کاروبار کریں دنیا بھی ذمہ داری سے فارغ ہونے کے بعد سب سے بہتر ہے کہ انسان اپنے گھر میں آئے اسی لیے نبی سراب سراج سامنے ساتھ روایا تین قسم کے آدمی اور چھ قسم کے آدمی ہیں جن کے ایمان کی اولاد کی مال کی حفاظت کی ذمہ داری اور جنت میں داخل کرنے کے اللہ نے گارنٹی دی ہے ان میں ایک انسان کیا ہے وہ جو اپنی بنیادی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد جو انسان اپنے گھر میں آیا اور سلام کر کے داخل ہوا اپنے بال بچے اور ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے وقت گزارا میرے بھائیوں یہ بہترین اعمال میں سے ہے ذرا باہر کا اٹھنا بیٹھنا دوستوں کے ساتھ ساری راتیں روزوں پر گزار دینا یہ نہایت نقصان سے اور مضر چیز ہے نبی علیہ سرات امام ہاں، ہاں، فرماتے ہیں کہ طریقہ یہ تھا اگر الفت محبت چاہتے ہیں تو ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر میں اپنے اہل ویال کے ساتھ بیٹھیں نمبر تین نبی علیہ السلاق و سلام نے بہترین اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ تیسری تعلیم دوستو یہ بھی دی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے میاں بیوی کے معاملات کو بہترین بنانے کے لیے ایک دوسرے سے معاملات میں مشورہ کریں بیوی آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی لیکن مشکلات سارا بگاڑ کا پیدا ہوتا ہے مرد کو جو آیا اپنے فیصلہ کر لیا اور بیوی سے پوچھا بھی نہیں یا میڈم نے کوئی اپنا ایسا قدم اٹھایا سب اٹھا لینے کے بعد اور سب کچھ کر گزرنے کے بعد شوہر کو پتا چلتا ہے یہی معاملہ بگاڑ کا پیدا ہوتا ہے آپ اگر دیکھیں گے تو آج کتنے گھر اس لیے گزر جاتے ہیں کہ معاملہ صرف یہ ہے شوہر کیا بڑے بڑے کام کر ڈالتا ہے دین کے دنیا کے بڑے بڑے فیصلے لیکن بیوی سب سے بتاتا نہیں آپ نے اللہ اکبر دوستوں سے کوئی بتا دیا کہ ہم نے فلا کام کرنا ہے یا فلا کام ہم کر رہے ہیں اور آپ کے دوست نے جا کر کے اپنی بیوی سے بتایا اس کی کی بیوی بیوی نے آپ کے پاس ٹیلی فون کر دیا سے گھر میں بگاڑ اور سوجین کے تعلقات کے بگاڑ ہمیں فساد کا سبب بن جایا کرتا ہے میرے بھائیوں اب آپ کی بیوی آپ کی بیوی کا دل ٹوٹا احساس کمپنی کے شکار ہوئی اور نے اس کے میں بات ڈالا ڈال دیا کہ میرا شوہر ہمارے ہماری ہمارے شوہر کی نگاہ میں ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے یہیں سے بگاڑ پیدا ہونے لگا قرآن پورا سورت البکرا کی آئے تھے العالمین نے ساتھ فرمایا فائن آوادا فسالن فائن آوادا فسالن اگر تم میں سے کسی میاں بیوی بی کے درمیان کچھ اختراف ہو جائے اور دودھ پلانے کی باری آئے کہ بچہ تم رکھو یا میں رکھوں بچے کو دودھ تم پلاؤ گی یا میں کسی اور دودھ پلانے والے کو رکھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ معاملہ آ جائے تو سالن دن منہما ہو ماں جناح علیہما اگر کہیں بچے کے دودھ پلانے میں کوئی معاملہ آ جائے تو وہی کام ہو جو میاں بیوی دونوں کے رضامندگی اور دونوں کے مشورے سے طے پائے اہل علم کہتے ہیں یہ بچے کو دودھ پلانے کی بات آئے جب بھی ضرورت ہے مشورہ کرنے کی اللہ نے حکم دیا مرد کو اکیلے فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے میرا یہ فیصلہ ہے تمہیں ماننا پڑے گا اللہ نے ساتھ روایا دونوں کے مشورے اور دونوں کے رضامندگی کے ساتھ جو بات طے ہو اس پر عمل کیا جائے گا تو میرے بھائیوں مشورہ ایک دوسرے سے تذکرہ کر دینا شوہر کو کوئی کام کرنا ہے بیوی کے سامنے تذکرہ کر دیا بیوی کا دل خوش عورت کا کوئی پلان ہے کوئی چیز پسند کرتی ہے اگر وہ شوہر کے سامنے رکھ دیا کہ میں یہ چاہتی ہوں دونوں ایک دوسرے کے لیے انشاءاللہ شاء نہیں بنے گے لیکن تعلقات آپس کے بڑے ہی مضبوط ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی تو فکر نہیں فرمائے اکوری حاضر الحمد للہ اما بعد نمبر چار جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور نبی علیہ عہص اسلام نے احادیث میں اسلامی معاشرے کی تشکیل نبی علیہ السلام نے طولن اور املن اور اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے ذریعے کیا ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں یاد رکھیں میاں بیوی جیسے رہتے ہیں بچوں کی تربیت بھی تقریباً اسی طرح اگر دونوں لڑیں گے تو گویا کہ بیوی سے لڑنے کا طریقہ بچے اور بچی نے کس سے سیکھا اپنے ماں اور سارا بگاڑ یہیں سے پیدا ہوتا اسی لیے نبی علیہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور نبی علیہ سرا سامنے حدیث کے اندر یہ تعلیم دیا کہ ایک دوسرے سے نظر اندازی اور اف و درگزر کا معاملہ کریں اللہ حسن اگر بیوی کے اندر شوہر کوئی ایک عیب دیکھتا ہے کوئی ایک پوتا ہی دیکھتا ہے اصلاح کی کوشش کرے لیکن اگر اصلاح نہ ہو تو شوہر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اس پر ذرا صبر سے کام لو ہن مارو فائن کرے تو ہن رہو اللہ فیہ رہی کثیرا رب العالمین ساتھ سنایا اپنی بیویوں کے ساتھ جن کو تم نکاح کر کے لائے ہو اللہ کے سلنے سے تم نے ان کو حلال کیا ہے اللہ رب العالمین نے تمہارے سکون کے لیے ان کو پیدا کیا ہے لوہا اللہ تعالیٰ نے اس لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ ایک دوسرے کو سکون حاصل ہو اللہ نے بیان فرمایا جو بیوی لے کر کے آئے ہو ہمیشہ اس کی خوبیوں پر نگاہ رکھنا اگر دس خوبیاں ہیں اور ایک کوتاہی ہے تو اللہ کے تارا احساس بناتے ہیں اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کرو اگر اصلاح نہیں ہوتی تو اس پر تم صبر کرو وہاں سے روح نبل مارو ان کے ساتھ ہو اچھی طرح سے بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو اگر کوئی ایک چیز تمہیں ناپسند پسند ہے تو ہزاروں چیزیں اللہ نے اس میں تمہارے لیے پسند کی رکھی ہیں اگر ایک غلطی ایک کوتاہی ایک لاپرواہی تم اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر کو بار کو بسانے اور آباد رکھنے کے لیے بیوی کے ایک غلطی پر تم اگر صبر کر لو گے تو ممکن ہے تمہارے اس صبر کی برکت سے وہ ہو سی ہے کثیرہ اللہ رب العالمین ہزاروں نعمتوں سے تمہیں مالا مال کر دی انسان سوچے کہ بیوی کے اندر ایک عیب ہے دو عیب ہے اگر اس پر ہم صبر کر لیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس پر ہمیں کتنا بڑا اجر و ثواب اور اللہ کس قدر خیر و برکت سے نوازتا ہے اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث نبی سلاط اسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن ان رب اذا منها منها خلقا خلقا او قال اے لوگوں مومن کبھی مومنہ عورت کو تنگ نہیں کرتا اللہ اکبر دعا کرو اللہ یہ خوبی ہمارے اندر پیدا ہو جائے سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو اللہ اکبر اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یخرک مومن میں مابنا کبھی ایک مومن مومنا بیوی کو ڈراتا نہیں دھمکاتا نہیں ستاتا نہیں تنگ نہیں کرتا اگر بیوی کی ایک عادت اس کو غصہ دلاتی ہے تو تھوڑی دیر میں پچیسوں خوبیاں اس کے دل کو خوش کر دیتی ہیں اس کے بعد بیویوں کا معاملہ آیا تو بیویوں کو اللہ نے مکلف کیا کہ شوہر کوئی فرشتہ نہیں ہے شوہر بھی انسان ہے اگر اس سے کوئی پوتا ہی ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے کبھی وہ غصے میں آ جائے تو غصے کی حالت میں اس کو چھوڑ نہیں دینا اور یہ نہیں کہنا بٹ میں کب تک اس کو مناتی رہوں اللہ کے رسول میرے ساتھ سمایا اللہ من اہل اللہ میں تم لوگوں میں تمہاری بیویاں تمہاری کون سی عورتیں جنت میں جائیں گی بتاؤ صحابہ نے کہا بڑا یا رسول اللہ نے فرمایا اذا ظلمت اللہ اکبر وہ بھی عورت تھی تمہاری وہ بیویاں جنت میں جائیں گی جو شوہروں سے اپنے بچوں سے محبت کرنے والی ہوگی نمبر دو ولود ہوگی بچے والی ہوگی بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے والی ہوگی نمبر تین اپنے شوہروں کو فائدہ پہنچانے والی ہوگی نمبر چار آپ نے ساتھ نمایا اگر کسی بات سے اس کی کسی حرکت سے یا غلط فہمی سے شوہر ناراض ہو گیا تو آ کر کے اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ اپنے باہوں اس کے بہاؤ میں اپنی آپ کو ڈال دیتی ہے اور کہتے ہو میرے سرتاج اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں یہ کھانا رکھا ہوا ہے یہ پانی رکھا ہوا ہے یہ بستر رکھا ہوا ہے جب تک آپ اس سے راضی نہیں ہو جاتے اللہ کی قسم نہ ایک کترا پانی استعمال کروں گی نہ ایک رکما کھانا کھاؤں گی اور نہ اس بستر پہ جا کر کے آرام کروں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں نہ یہ رہے سراب سامنے اپنے اس فرمان سے عورتوں کو رقبت دلائی کہ شوہر اور اگر کسی چیز کی بنا پر ناراض اور غصہ ہو جائے تو اس کو رائے سے ہی چھوڑ نہیں دیا جائے بلکہ اس کو صرف اور راضی کرنے خوش کرنے اپنی کوتا سے اقرار کر کے معافی مانگ لے تو مانگ کر کے اس کو راضی کر لینے میں خیر و برکت ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم تمام ساتھیوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے نمبر پانچ ہمیشہ اپنی اولاد کو سامنے بیٹھائیں اور آج یہ دنیا جو بڑی ترقی کر گئی ہے آپ کا واٹس اپ ہے آپ کا انٹرنیٹ ہے آپ کا پتا نہیں فیس بک یا وہ فیس پتا نہیں فیس فیس کیا ہو گیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے اولاد کو کلی طور پر منع کر دینا بھی نہیں کیوں آپ منع کریں گے تو بچہ کہے گا ہوم ورک ہمارا نہیں ہوتا ہزاروں چیزیں آئی ہوئی ہیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے گھر میں رہ کر کے اس کو صحیح چیز میں استعمال کرانے کی کوشش کریں کیا کر رہے ہیں بچے کیا دیکھ رہے ہیں کیا لکھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا ان کے سامنے سین ہے اللہ نبی کے فرمان کے مطابق کل و کلو کو مسور باپ اپنے بہت ساری ذمہ داریوں کو کاروبار کو سمیٹتے ہوئے اس چیز پر نگاہ رکھنا اور ان کی نگرانی کرنا بہت ہی ضروری ہے اللہ نمبر چھ اللہ رب العالمین کا صبر و کرم ہے ایک ایسے شہر میں ایک ایسے ملک میں ایک ایسے حاکم کے ماتحتی میں زندگی گزار رہے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کیا ہے آج پورے دنیا کے اندر ذرا دیکھو اللہ رب العالمین نے شیخ سلطان حفظ اللہ جو حاکم شار کا ہیں انہیں نے اتنا بہترین بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے بڑوں کے لیے بوڑھوں کے لیے جوانوں کے لیے سن بچوں بچیوں کے لیے جتنی مساجد ہیں ہر مساجد میں انہوں نے تحقیق القرآن کا سلسلہ قائم کیا ہے کتنی خیر و برکت کی چیز ہے کہ پیسہ بھی نہیں لگتا اطمینان کے ساتھ بہترین سے بہترین استاد ہے بہترین سے بہترین تعلیم دی جاتی ہے اپنے بچوں کو مدر اسکول پڑھائیں مدرسہ پڑھائیں لیکن مسجدوں میں بھیج کر کے قرآن کی بھی تعلیم دیں کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ہاں ایک بچے کو حافظ بنانا ہو کہاں کہاں کتنے چکر مارنے پڑتے ہیں لیکن یہاں الحمدللہ للہ بہت ساری مساجد میں تحفظ القرآن کا انتظام کیا ہے اپنے بچوں کو قرآن کے حفظ کے لیے حفظ کرانے کے لیے بچیوں کے لیے فارغ عورتوں کے لیے آپ کوشش کریں عرب رہیں آپ کے بچے وہاں پہنچیں اسی طرح سے حکومت سارکاں دار السون اسلامیہ اوقاف نے بہت بڑا انتظام کیا ہے جہاں مساجد کے اندر بہت سارے دروس ہوتے ہیں اجتماعات ہوتے ہیں ندوات ہوتے ہیں دین سکھانے کی محفلیں جمائی جاتی ہیں ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے خود بھی حاضر ہوں اور اپنے بچوں اور اپنی اولاد کو بھی وہاں لے کر کے آئیں تاکہ ہماری اولاد بھی یہ دین سکھایا جا رہا ہے تعلیم دی جا رہی ہے ہمارے بچے دوسرے تعلیم حاصل کر لیں اسی طرح سے حاکم میں ایک نئی قرارداد نکال ہے ہمارا اس میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ سار میں رہنے والے لوگ جو ہیں کتنے انسان ان کی مردم شماری عدد شماری کی جا رہی ہے اگر ان کا کوئی آدمی آپ کے ہاں آئے تو صاف صاف بتا دیں ہم اتنے فرد ہیں ہم اتنے لوگ ہیں اتنے ذمہ دار ہمارے یہاں اتنے افراد پتا کرتے ہیں اسی طرح سے یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں تاکہ نظام برقرار رکھنے میں ان کو آسانیاں ہو خاص طور سے تعلیم و تعلم کے لیے تحفیذ کے لیے اب اپنی اولاد کو خوب رغبت دلاتے رہیں اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے ہم ہمیں جو بیمار ہے شفا کلی عطا فرما جو مقروض ہے ان کو کل کر ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے العالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کو امان کا گہوارہ بنا دیں رئیس دولہ شیخ خلیفہ اور ان کے امان و انصار کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ امان خیر کی توفیق امان صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے ہر آفت ہر بلا سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان شخص اللہ کو اللہ تعالیٰ امان اور سلامتی اور آفیت نصیب فرما ان سے وہی کام لے لے جس میں امت کی کی ملت وطن کی ہے ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں امت کا ملت کا نقصان قوم کا خسارہ ہے ایسے اعمال کی توسیع نصیب فرما جس میں آپ کی رضا ہے ہر ایسے کام سے روک لے جو آپ کو ناپسند ہے اس ملک کے اور یہاں کے سعودیہ کے کے بحرین مغرب کے جتنے مسلمان جہاد میں گئے اور جو شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرما ان کے اہل ویان ان کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرما اللہ ان کا نعمت بدر عطا فرما لال دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہو ان کے جان کی ان کے مال کی حفاظت فرما دنیا کے ہر مسلم مسلم ملک کو امن امان کا گہوارہ بنا دے اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ اللہ ان یامر بالعدل والاحسان القربى عن الفحشاء الله وادعوه شان لكم یہ الله کروں گا